کفر بن دینے نا لیکن گل یہ سنیا پیشاب کر پیو کو شکایت لے کے گیا شکایت لے کے پیو کو پیو گھر ویڑے ٹکے موتر نہیں بگڑے میں تینوں ہاں باتاں ہو سکتی لزوم میں کفر آ کے نکلا گے ہاں۔ بھائی جی۔ اس پتر شکایت اصا لہ جانے ہاں تھانے وہ اگو بہن نے جڑے سے موتر نہیں کرنے والے وہ انہاں دی گلاں گستاخی نہیں بندیاں پیاں اے کفر نو مستلزم ہے اللہ بنتی پہ ڈزون بغیر بجے نے جڑیاں حکومتاں نے وہ گستاخ خدا نے گستاخ رسول نے گستاخ گستاخ گستاخ قرآن نے نے نے اولیاء صحابہ اور انہوں دے کفر سری کفر جنہ دی کوئی تعویل کوئی گنجائش اتنے ایمان والے ماننے دی ہے ہی نہیں واضح کفر دا اور اور او او او او او ملتظم کفر کفر نے نے نے اے نہیں کہ کہ بھئی مطلب ہے نکلے نا خود زبانی اس چیز قائم دائم دھیتے کے جو دے دے ہٹ دی دسو صحیح تو کافر گے آپ انہاں لانتیاں لو جا کے تھان کچہری اسمبلی توڑ انہاں آکھنا جی آ بندہ گستاخ ہے سکول کتاباں کھولو کیڑا کفر گستاخی ہے جڑا اتنے نہیں جڑا دیوبندی بندی سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی کھڑا ہے سکول کتاباں کتابوں اس حد تک کفر ہے اللہ تعالی معافی دے کہ انبیاء اولیاء کرام واشی جنگلی پتہ نہیں کی کچھ لانتی دے پوتر کہندے نے سر اے ہن وچوں ایک فوجی فاؤنڈیشن فوجی فاؤنڈیشن ادارہ فوج کا تو انہاں دے سکول نے اپنے فوجی فاؤنڈیشن سکول جان دو جی فوجی فاؤنڈیشن سکول جڑے نے کتاب چل رہی سی سی جس دے اندر بھالو بنیا باندر دا انگلش لکھیا سی ہیلو محمد تھوڑی جی کرتا جا جائے جنہوں جہنا یہ ایک گل کھل گئی باہر کتاب سڈے کو آ گئی راول پنڈی جلوس نکلے کیونکہ معاملہ فوج دا سی ساری فوج دا انہوں نے مولویا نال مل کے بادشاہ اتنے پتہ لگتا جی سر معافی منگ لو گا قلم پھر گیا ہوں ہوں ایک پاس رکھو میں ہوں سکول دیا کتابیں منگانا کہ سود اگر حلال نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہو سکتا تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا شیطان تاثیر ہے سلمان تاثیر انہیں کیا جی یہ کالا قانون ایک بندے اٹھ کے قتل کیتا ساری حکومت اس شیطان تاثیر دے نال ہوئی ہے کہ ان دے نال ہوئی دسو تو پھر ساری حکومت گستاخ ہے جے او واجب القتل ہے تے او دی حمایت کون نے واجب القتل ایسی عجیب گل حضور دے گستاخ نو قتل کرنا اے کالا کرنا سمجھ آئی کہ نہیں اچھا یہ دسو ہوں یہ قتل جدو جا سولہ نپ قتل کر دوں کسی کچھ آخنا جی تھی بیٹھے رہنا آرام جی، گے قتل قتل کر وہ کون کرن گے حکومت والے بریلوی ہیں کہ نہیں ہیں حکومت دے وچ بریلوی کو نہیں سنی سنی ہاتھ دے وچ اپنا پولیس ہو گئی جج ہو گئے نا پوے فرد ہے ہے یعنی۔ ہے فرد فرد فرد یعنی بریلوی اچھا بچ ہاں جی، ہاں جی۔ اوے جڑے نے فوج چین پولیس چین ججا چین اسمبلی اپنے آپ بریلوی آخر سنی والے ہیں ہیں کہ نہیں ہوں جی وہ ہیں تو وہ سارے دے سارے حمایت کہ کرن گے جی۔ جو قانون نال چلن گے اپنے ہاں، قانون نال چلن گے تو پھر انہوں سنی کیون آکو گے وہ بھی تو پھر گستاخ نے اس واسطے بابا جی, جی، یہ یہاں کو سارے گستاخ اصل گل یہ ہے بھائی اس پاکستان دا پہلے نمبر بناو والے گستاخ گستاخ گستاخ خدا میں اور کسی آسا گستا یہ گستاخ پاکستان دا آئین تے نظام گستاخ جیڑا کہ گستاخ رسول دا حمایتی والا والا سارا کچھ پھر او دے حمایتی اس آئین تے نظام دے حمایتی جڑے نے وہ سارے گستاخ نے اصل گل یہ ہوں دسو کنو مارنا <laughs> ہوں میں وضاحت کرا تے تے تے آئین دے دے گستاخ گستاخ رسول رسول رسول ہون دی پاکستان نظام اللہ دی قدر برابر ہے دسو یہ گستاخی آ گئی میں سمجھا کی رہا گستاخ رسول تے رسول اللہ دی قدر تے قانون برابر ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں وضاحت کرن تے آواں تے ادرو پاسا چوکھا ہو جائے یعنی گستاخ دی عزت قدر زیادہ ہو جائے کیویں جی اے دسو بھئی غازی علم دین شہید ورگا کوئی گستاخ رسول نو قتل کر دینا ہے کوئی عاشق مومن ہے گستاخ رسول نو کی کرتا ہے قتل کر تو اٹھے ملک کے چودے آستے انعام ہے یا سزا ہے تو سزا کی ہے ہوں جی۔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 تے پھر او دی سزا اس گستاخ دی او ہے دو سو پچانوے سی ہاں جی۔ دفعہ تے سزا وہی ہے پھانسی میں لگی یعنی گستاخ رسول دی گستاخی ثابت ہو جائے تو پاکستان دے قانون دفع دو سو پچانوے سی ہے سزا پھانسی گستاخ رسول نو جے کوئی قتل چکرے او دی سزا تین دفع تین سو دو سزا او ہی پھانسی برابر دسو گستاخ رسول نو کوئی مارے تو او بھی پھٹے لگے تے گستاخ رسول دی گستاخی ثابت ہوئے تو گستاخ بھی پھٹے لگے تے گستاخ دی قدر تے رسول دی برابر ہوگی کہ نہ ہوگی اس تو بڑی گستاخی دسو ہوں یہ قانون ہے یہ خلاف بولنا بھی جرم ہے جہاں یہ خلاف بولے گا وہ سولہ ایم پی وہ تات اندر آ جانا اچھا بس ہوں دسو اگر تھی آخو اصل منڈے کو نہیں پھر باغی جی بغاوت کا کیس ہو جانا ہوں دسو بھی قانون ہی گستاخا دا پچھوں بنا والا پیو سی لانتی وہ بھی گستاخ تھی ہوں اتنے آئے بیٹھے جی آدھے جی آ بابی آبھی مسٹر جنا سڈے بزرگ سن بزرگ کہ سنی دے جھگڑے چڈو خبردار یہاں جنا چو سب پھر بن کے رہو بہن رو یہ آخر بھابی نو کہ بابی نہ بن نو نہیں نی تو تیا نہ آ سارے کو پونکے جناح مسٹر جناح بھی خدا رسول بکواس کرے تو نہ لو ایک جاؤ تے مسٹر جناب بہن یک نال جیڑا گستاخی کرے او دے نال تسی نہیں ایک ہو سکدے اے کی چکر اے دا مطلب ہے مسٹر جناب رب رسول صاحب نے ود اللہ گل نہیں سمجھ لگ تسی ایویں کرو جنیاں گل اے بہن چود بابڑا میرے سامنے ہوندا تے اس بہن یک نو میں آندا بھی آ او تیری میں جڑی ہے نا او دینداری او میں سامنے رکھنا بالکل ٹھیک ہے اسی گل تے آ جا وہ کنجر دیا پترا اے دس جو کچھ ادھر رکھے لکھے آئی تو ایویں مسٹر جنا واسطے لکھ کے تے بازار چلا دے ہے شاباش شیعہ تھی چلو اے شیعہ نہیں تو وہ یہ تے آندا نا کہ بریلوی بھی ٹھیک نے ہاں۔ ٹھیک ہے تو آنا بریلوی کافر مشرک نے وہ کہندا ٹھیک ہے بہن چودا اونوں کافر لکھ کے لا دے ہاں۔ ہاں جی۔ ہاں جی۔ مسٹر دے بارے این گل سے لکھ دے کہ نبی پاک شرح کے خلاف سی ایمان نال دس جی دی وزاں کتا جو دی زندگی سی حضور دی شرح مطابق سنت جی چلو اے لکھ دے دلیا کہ وہ یار انگریز دے مطابق چلدا سی رسول اللہ دے مطابق نہیں سی چلدا اینی گل تے لکھ دے میں وینا ہاں جی۔ کسے کو مدر پھڑ لینا سی انہوں پھڑ لینا سی ہن تسی پھڑ دیو حکومت مدر پھڑ دی بلکہ تسی پھڑوانا چاہندے ہو ہو سکدا تہاڈے نال ناراض ہو کے تہانوں پھڑ لین ہاں۔ جی تو ہن مینوں دسو جناب پھر مسٹر جناب خدا رسول قرآن نالوں وڈا ہویا اس ملک وچ کہ نہیں دسو ہوں کنو کنو ماریے فڑیے تو کی کریے سونا دوسری گل یہ ہے کہ اتے جڑا نا ایک نہیں نہ نہ نہ گستاخ کوئی قانون ہے نہ اسلام یعنی یہ تسی سمجھو بھی اتنے سانو کچھ لبنا ہے تے نہ گستاخ کوئی ایک اتنے گستاخاں بھی گستاخ لکھا سب کچھ نظام کفر گستاخ دا ہے یہ صرف ایک حل ہے اور کوئی حل نہیں تسی ایک نو مار لیا ہو سکتا ہے تواڈے دو بندے اندر ہو جان تین اندر ہو جان چار اندر ہو جان پٹے لگ جان ساری پہلے تسی اے دیکھو کہ کہ قوم کتھے پہنچی پئی ہے اونوں مارن دا دا سوچیا سوچیا تے تے یا انہاں اندر کران پنڈ جی بندہ نہیں اٹھایا چوہی نا چنگ نے بندے وی نہ مارے اویچ چوری تھانے چ میرا مامے کا بیٹا یہ بڑی بندے سن کلے گالا کن واپڑیاں ضرورت نہیں پی اگے آن کے آن کو بر سنسلے مارے نے جذبے جذبے کنجر لائی دے جانے لگی ہوں ان حالات یہ ہے کہ وہ قوم اپنی دی کم کم از جنوں آپ کہنے پیا ہاں کہ یار سنی سنی نہیں سچی دس جیڑا خدا رسول دین ایمان قرآن تو ود برا اپنی برادری پہ یار میرے رشتہ نہ ٹوٹ جائے سنی آ ٹائم کی وہ نقصان ہے ہے یہ سے کرنے میں رکاوٹ اچھا اے سارا نظام جنہ ہے جنہ شار فتنے تھے اٹھے کھڑے نے یہاں جی۔ دا حل سوائے دنیا کائنات کسے کول نہیں اللہ تعالی فضل نال جدروں پھیرا بھی پا جانے ہیں نا تے وہابیت دیوبندیت یہ وہ وہ بہن چو اساں انہاں دے بندے کھچ رہے رہے رہے ہیں ہیں جی۔ ہیں پتہ نہیں کنے کنے وہابی بدل بدل کے کے کے ادھر ادھر مطلب آ آ آ دیوبندی دوڑ گیا سی ملک تسی مار جانے نظر اس واسطے ہن صرف وہی شے جے جس مڈ نو پڑھو سکول ٹی وی تے ووٹ سکول نے ہی یہ نظام بنایا ہے سکول نے گستاخیاں کرائیاں نے سب اتوں تیار ہو کے حکومت قائم کیتی بیٹھے وابیاں نو تحفظ نیت سکولی دندا ہے ہاں جی۔ وابیاں نو جو شیعہ مرزائی گستاخ جنو اج بچاندا پیا جیڑا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر گستاخ دے برابر کیتی کھڑا ہے اونوں چلاون بچاون والے بناون والے کتھوں پے اوندے سکولی کنجر ہے اور کون ہے واسطے تسا ہر پاسویں دے کے اینا تین چیزوں کی مخالفت کرو ذہن بنا قوم دا آن کے پتا لگے گا کنہیں دین ایمان ہے اتنے آن کے پتا لگے گا کنی غیرت ہے اتنے آن کے پتا لگے گا سارا اتنے ظاہر بات ہے کہ جب یہ قدم اٹھاؤ گے آخر وہ ناض ہوئے جی جی۔ پنڈی بڑا میں ਕੇਬਲ ਨਾ ਵੱਟੋ ਕਿੰਨੇ ਵਟੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਟੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਟੋ ਵਟੋ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਬਾਲ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਪੈਟਰੋਲ مومن بن جاتا ہے شیشا ہاں، اگلے نو پھر اپنا رخ نظر آتا ہے وہ آتا ہے یار یہ مطلب ہے ابھی بےمان لگے پھرنے زندگی تیا ہو آدھے نا مسلمان تیا ہے ہاں جی۔ اس واسطے سونا اسلام اپنائیے تو کسی کے پیچھے نہ جائیے ہاں۔ صاحب جی شریعت قتل جہاں ہے وہ جائز نہیں مسلمان کا دوسرے مسلمان پائی دا خون حرام اسی گل ہے جہے وہابی نے جو بندی نے حکومت سزا حکومت دے گی میں اسلام اتنے کفر دا نظام ہے کم ہے گل یہ پہ کرنے کہ اسلام ہاں جی۔ جیڑیاں جزاو رکھیاں ہوئی ہیں جی۔ وہ سزاوا دینا فرض حکومت دا ہے کہ ہے ہاں جی۔ حکومت ہی دے ہو جی شاید تے اے فرض مسلمان عوام تائد ہوں ضروری کہ سارے رل کے اپنا ایک بادشاہ مقرر مقرر کرو کرو خلیفہ جیڑا اسلام دے احکام نو نافذ کرے بس پھر آپ بچاؤ پھر اسلام آپ بچاؤ اپنے گھر بچاؤ انفسکم بچا سمجھ نہیں جائے اب پانی تو دس پتا کرو تینا کھا گاند پران دو فکر را کھا چکانی آلف چکنا ہے جیس لئے آلف چکے گا وہ ایسے گالدہ چکے گا کہ آئے نظام ہے اس لئے میں حفاظت کرنی ہے صحیح نظام ہے کہ کفر سمجھ گا آلف چکے گا ملک و قوانین کے قائم کی پاسداری کروں گا پاسداری کروں گا تو کافر انہیں جس پینٹ چود نظام نو ختم کرنا فرض ہے پاسداری نال جائز کے بنانا لے جو حالا شکلے وہ فرق ہو بس ختم مالی رفلے چکنا جی، جی، جی، شیتان نے کہ یار تو خدا خدا رسول اگر کوئی توہین کرے وغیرہ ہاں تو غیرت کرے گا ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ انٹرویو ہوئے نا ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ہاں انہاں نوں پوچھو بچہ اپنا ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ہاں ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 53 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ اچھا ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ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 ਕਿ ਮਰਵਈ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਾਂ جو بھی میرے کوئی انٹرویو نہیں ہوا کوئی کسی قسم نہیں ہوا میں لڑکا کلا ہی بچے ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਾਂਡੇ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰਮ ਵਾ ਹੁਣ کہ اے جے گستاخ رسول نہیں تے پھر آؤ کیڑے جمن دے چیک کر دین تیرے مال ہے کہ کہ نہیں بندے انی گل گل کر دتی نا اگاں بعد دی جن یار دس گسا تو غصہ نہیں کرنا او خود گستاخ رسول اسلام وچ وچ واجب القتل ہے ہے ابو ابو جہل جہل تو بڑا کافر تھلے رہ چھنڈے غصہ کرنا کہ نہیں ਰਹਿ ਛੰਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਾਬ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ <laughs> ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਵੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮਦਾ ਆਖੇ ਹਾਂ ਸਰ <laughs> ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ <laughs> ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ قرآن پاک جو اللہ فرما دیتا میرا وہ موضوع سنو کافروں کی اطاعت کافر بنا دیتی ہے سنیا جی موضوع میرا شجا باد لگا سی دلا کافر اللہ فرماندہ ہے کافروں دی فرما برداری کرو گے تو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 کیونکہ صحابہ اکرام میں کم کیتے نے ہاں۔ حضرت طلح نے اپنے والد قتل کیتا ابو بیدہ بن جرہ نے اپنا والد قتل کیتا حضرت صدیق اکمر چپیڑ کٹ ماری تھی پہ سمجھ لگی گل اگر کوئی اللہ رسول غیرت کر کے ہاں جی ممتاز قادری نے کی پھر وہ اپنے آپ چلے جو آوے صبر نال برداشت کرے یہ نہ کہ پھر جی پڑیچے تو پھر وہ آ کے لا میں کی کر بیٹھا لا وہ میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو گئی فلان وہ ساری کیتی تو پانی پہ پانی ہاں جی وہ تو خیر کیتا ہوں نا میرا مقدمہ بھی سبحان او تے پا گیا ہاں جی وہ تو پا جی پا گیا شان پا گیا سیدھی گل ہے ہاں جی۔ تواڈے صدر دی اتنی عزت نہیں ہے جس لیے صدر نو جو کچھ سلا سلوٹ وجن دے ایو تو تو وجن دے تے ہاں، جڑا ہاں جی۔ سلوٹ مارن دے او بھی آندا تیری بہن نو انج کراں کدھر میں سچی جی۔ دس کے نہیں <laughs> تیرا پھر تے نال بہادر کھڑا ہونا ہے نا وہ بھی اندروں گالاں کردا ہونا جڑا میرا وقت چل جائے کتے بچہ میں ہنے تینوں مار کے میں تیری سیٹ میں لے لواں کہ نہیں ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਟੀਸ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਹ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸ਼ਲ میں ہوں شرطیا کہہ رہا ممتاز قادری صاحب ہے یار یہ دس کتنے افغانستان ہیں؟ یا یہ مسئلہ جدو ہویا ہے تو انہیں پھٹے لایا سنا یہ وہ سب پتہ ہی نہیں لگا اگلے سلمان تاثیر دے پتر نو چک لیا پتہ نہیں کدھر لے گئے ہے میں ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਜਲਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿਵਲ ਬਾਲਦੀ ਸਿਵਲ ਬਾਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਹੈ بچے چک لینا یہ ہوں دلوں عزت ہے نا میرے نال جیل ایک بندہ رہا ہے یوسف کزاب نبوت کا دعوے دار سی کنجر بڑی چیر کی گل ہے جنرل کا دور سی یوسف ٹوبے ایڈا وڈا منہ سی جناب جرنل موہ پتہ نہیں ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਭੈਣ ਸੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 302 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਫਾ- ਉਹ- ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਇਸ ਭੈਣ ਚੋਂ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਈਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਲਈ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਦੀ ਆਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਚ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ਚ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ਚ ਜਾਣਾ ہوں وہ مدعی سی پٹھان کیونکہ انہیں وہ قتل کیتا سی اخبار آ گئی دنیا دے پہ گئی فلانے نے فلانے نے مار چڑیا وہ اخبار انہیں پٹھان نے پڑھیا وہ باہر باہر ہائی کورٹ آیا ہاں۔ انہیں آن کے بیان دیتا انہیں آخیا یار اگر اس نے یہ کام کیا تو ہم اس کو معاف ہاں۔ ہاں جی۔ بارو بار جیڑا سی اندر والا کام ہاں جی۔ جیڑا انہیں کیتا سی اور جج مرنے والا بہن چود مر گیا جی۔ پولیس والے جڑے سن وہ گواہی نہ وہ آکھن بہن چود مریا سور قسمن کاوے سانو کی لگ اچھا اہی کادی گواہی دینی وہ جڑے جان گواہی نہ جج اگوں نے پوچھے نہ بھی تو مارے آئی ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੰਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰੋ ਮੰਗਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਉਹ ਘਰ ਬਾ ਕੇ ਮਸਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਲੈਦਾ ਕਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਈਕ شوگر کا مریض اور پترو کتوں کے رہن والے ہو تسا تسا بھی ناروال پڑھتے ہو کٹھے پڑھتے ہو ہاں۔ نہیں کوئی گل نہیں دوروں آئے میم ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਓ ਪੀਓ ਬੱਚੋ ਪੀਓ پہلا پہلا دور شروع شروع ہے گیا جی ایک دو تین چار پانچ پانچ بار کی کی جی انہاں انہاں پنجاب پنجاب پولیس پولیس بلا لئی دین لے کٹنے او میں میں پول والا کیوں نہ مول صاحب کر تو پاسے بہ جا ضرور نال ہی ایویں تڑ گیا نہیں یار تسی دیو جڑا میں لا کے پنڈی پٹیاں کوریا دی پٹیا کو ٹیکا نا کوریا دا گورا آیا انہیں پرچا کرا تین دفعہ لوا کے انہیں کہانی تو پھر لمبی بہت ساری اتنے میں نا میں لے گیا سویرے سبر آپس جس میں جا نہیں میرا واہ سی اس وقت پگ بڑی وڈی بنتا وہ جدھر لنگا بندے ہلکے پکے بھی ہٹا جل مہول بھی پتا میں اتنے آخا بابا یہ منڈے کڑیاں دا کیس نہیں یہ مردوں دا کیس میں کنجر میں بد گمانی کرتے کیڑے چکر اوتھے والا میں گلاں لگ پیا کرن جج دے کمرے نال وہ آواز میری جو ساری کچہری جاندی تھی تو جج دے دے کمرے نال کھڑا تھا بھی جاندی سی وہ تو ڈریا پیا ایڈا کہ انہیں نہ مینو بلایا اندروں بہ کے نا پیچھے جڑا وہ ہوں انہوں کا کمرہ چاہ پانی وہ چلان کر بڑا وٹ چڑیا میں کرتا کی پیا میں میرے تو الزام ہے جرم تو ثابت ہوا نہیں پوچھے تو صحیح یار الزام صحیح ہے گلا کیسی عجیب گل جیل پہ گئے تو سزا ہے خود خیر انہوں نے چلان کر میں دکھ لوگو وہ وکیل بڑے کٹھے سن میں لوگو میں تم دساں کفر تے اسلام دا فرق کفر طاقت نہ اسلام انصاف نال یہ طاقت ہے کیا جج بنیا بیٹھا ہے الزام ہوں سزا جرم دی پہلا جرم ثابت کرو بعد تحقیق ہمیشہ پہلا کری دی کہ یار جرم ہے یا نہیں یہ جڑا الزام ہے وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے یہ تحقیق پہلو کرنی پیتی تحقیق بعد کرنی سزا پہلو دینی یار کتنا عجیب لانت ظلم کسے بندے جا کے کسے تے الزام